وہیب بن خالد نے بیان کیا ان سے حشام بن نے ان سے ان کے باپ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے دو مرتبہ خواب میں دکھلائی گئی ہو میں نے دیکھا کہ تم ایک ریشمی کپڑے میں لپٹی ہوئی ہو اور کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کی بیوی ہیں ان کا چہرہ کھولیے میں نے چہرہ کھول کر دیکھا تو تم تھیں میں نے سوچا کہ اگر یہ خواب اللہ کی جانب سے ہے تو وہ خود اس کو پورا فرمائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو پچانوے